عبداللہ بن اتبا بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی خبر دی گئی اور پھر وہ لوگ ایک مہینے تک ان کے پاس چکر لگاتے رہے یا کہا کئی بار ان کے پاس آئے تو بالآخر یہ کہا میری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ عورت مہر کی حقدار ہے جیسے کہ اس طرح کی عورتوں کا حق مہر ہوتا ہے یعنی مہر مثل بغیر کسی کمی بیشی کے اور یہ میراث کی حقدار ہے اور اس پر عدت وفات بھی لازم ہے اگر میری یہ بات حق اور درست ہے تو اللہ کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول دونوں اس سے بری ہیں چنانچہ قبیلہ اشجاع کے لوگ کھڑے ہوئے ان میں جراح اور ابو سنان بھی تھے انہوں نے کہا اے ابن مسعود ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک عورت بروا بن تباشق اور اس کے شوہر ہلال بن مرہ اسجعی کے بارے میں فرمایا تھا جیسے کہ آپ نے کیا ہے راوی نے بیان کیا کہ اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد خوشی ہوئی کہ ان کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہوا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سولہ